حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عرفا کے نزدیک مقام نمان پر اولاد عالم سے عہد لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کے سلب سے ان کی تمام اولاد کو جسے پیدا کرنا تھا نکالا تو انہیں ان کے سامنے بکھیر دیا جیسے چونٹیاں ہوں پھر ان سے براہ راست خطاب کیا تو فرمایا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں یہ اقرار اس لیے لیا گیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے آبا نے کیا تھا ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کے کاموں پر ہلاک کر دے گا مشکلات المساوی حدیث نمبر ایک سو اکیس